حضرات علماء کرام معذ سامعین محترم حاضرین کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کے روڑ پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا یہ اس کی بڑی کریمی ہے یہ ایسا وقت ہے نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں فلموں میں بدماشیوں میں شراب میں جوا بازی میں نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اس کی اطار بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے زندگی چار دن کی ہے اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا سمجھایا سب سے ابتدام چلیں خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا ماں کے روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی پلیت تھی ناپاک تھی تو منہ کے ذریعے نہیں پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا اس میں کیا حکمت تھی گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی فرمایا میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میں تیرا رب میں تیرا پالنے والا بنانے والا پیدا کرنے والا روزی دینے والا حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا اور چاہت دینے والا وہ میرے بندے میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میری میرا قرآن ہوگا تیری زبان ہوگی میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا اب اگر تو کنجریوں کے گانے گا کر پلیت کرے تیری ورزی اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ ڈائی نے کاٹ دیا گویا روزی کا ایک دروازہ تھا اس کو ڈائی نے بند کر دیا اللہ پاک دل شانو فرماتے ہیں آ جا میرے بندے دروازہ بند ہوا میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دو دروازے کھول دیے دودھ کی لہریں بہا دی کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل دو دن میں خراب بچہ چوستا ہے دودھ پیتا ہے دو دن میں خراب امریکہ والوں کی بنائی ہوئی چار دن میں خراب تین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب اور یہاں یہ حالت ہے فرمایا آ میں نے ایک بندے کو بارہ بچے دیے ایک ایک بچے نے ڈھائی ڈھائی برس دودھ پیا تیس سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے فرمایا ہاں میں خدا کی بنائی ہوئی نپل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے بھی کوئی فرق نہیں میرے کارنامے اور ہیں بندوں کے کارنامے اور ہیں تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے ہو اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تو تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا ٹانگے والے کا بچہ ہے ریڑی والے کا بچہ ہے تاش کا بچہ ہے معمولی ملازم کا بیٹا ہے تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے فرمایا میرے بندے یاد کر ڈھائی برس تو نے دودھ پیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا وزیروں کا محتاج نہ بنایا گورنروں کا محتاج نہ بنایا پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں آ جا میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا تو تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا امیروں کی یہاں فرج ہے امیروں کی یہاں تھرموس ہے امیروں کی یہاں رف ریٹر ہے تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی سردی کا موسم ہے بارش برس رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے رات کے بارہ بجے بھی اگر دودھ پیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا تبدیل میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا اور جب تو تھوڑا سا سیاح ہوگی یہ دودھ ناکافی ہوا تو ماں نے دو دروازے تھے وہ بند کر دیے دائی نے ایک بند کیا خدا نے دو دروازے کھولے اور جب ماں نے دو دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندی چاروں طرف سے روزی کے میں نے چار دروازے کھول دیے دو بند ہو گئے تو چار کھل گئے اور جب ماں نے ان چاروں دروازوں کو بند کر دیا موت کا جھٹکا لگا موت آ گئی فرمایا میرے بندے گھبرانا میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے آٹھ دروازے کھول دیے تو آنے والا بند میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے تیرے لیے سجائی ہے تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے آٹھ دروازے کیوں بنائے ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی اگر لوگ مانتے نہیں اولاد اگر پیدا ہو کوئی کہتا نے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے فلانے نے یوں کیا تھا اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا جینا اولاد دینا یہ اور کام مارنا خدا کے ذمہ اللہ بھی ابھی کیا کہتا ہوگا عجیب مخلوق میں نے بنائی ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمے کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے وہ ہو اصا کوئی آرام کی رات بھجے ہیں بھی بھجے ہیں نہ نوکرا کو چین لین دیتی نہ آپ آرام کیتا منافع کیوں نہ ہوئے بن جائے اللہ کی مرضی گاٹا اللہ میاں کا منافع ساڈا پرور عالم فرماتے ہیں میرے بندہ تم نے میری خدائی کی طرف کا بھی غور نہ کیا سبزی ترکاروں کے رنگ دیکھو پھلوں کے رنگ دیکھو اپنے گھر میں رنگ روگن کرا کے دیکھو اگر رنگ والے تیرا چمڑا اجھیڑ دے تو دو دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ اور جس خدا نے ساری کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا پھول پھول کا الگ الگ رنگ پتہ کا الگ الگ رنگ سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ جو دیکھو وہی خوش نما نرالے نرالے نرالے فرمایا پتی پتی کا مالک میں قطرے قطرے کا مالک میں ذرے ذرے کا مالک میں ہر چیز کا مالک میں بہو والا کل شعی قدیر قادر میں عل صلاح وہ بھی کافی اور میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی تجھے پالنے کے لیے میں کافی اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاگتا تاکتا کیوں پھرتا ہے علیہ صلاح بھی آ مل کسی بندے سے دو چار مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکسا آ جاتا ہے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی فرمایا تیری ماں ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ ہو اتنی بڑی جولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے تیرا دامن بھی وسیع ہے جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا اور ہے بڑا بے نیاز سبحان اللہ اٹھا کر تخت شہنشائی پہ بٹھا دیتا ہے کسی کو تخت شہنشائی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے بڑا بے نیاز ہے اب بھی نہیں مانتے لوگ اب تک جی، سمجھ میں جی، نہیں آیا جی، لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں خود بخود فرمایا لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو ایسے ماحول سے پناہ مانگو ایسے معاشرے سے پناہ مانگو اتنے حالات بگڑ گو ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا ایماندار ہوگا شام کو موتا ہی جنازہ کافر کا ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو ہر بلڈنگ سے ہر کوٹھی سے ہر بنگلے سے ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی سیدنا ابو را رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وقت میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے کائے کی پریشانی ہے فرمانے لگے ابو رہا تجھے کیا بتاؤں قرآن کریم کی چار صورتوں میں میری کمر توڑ کے رکھ سیدنا ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اچانک نیند سے بیدار ہوا میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں میں پہنچا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی ابو ہریرا کہتے ہیں حورت تلاوت ہو رہی تھی جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسی پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے پچاس سال کی عمر گزارے بیٹھا سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے چالیس سال کی عمر گزار بیٹھے ہو کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی تیرے نبی عرصیوں کے نبی فرشیوں کے نبی ساری کائنات کے نبی ساری ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا اے ہم نے کوئی گناہ کر رکھے اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گنا ہو گیا کیڑا پتہ نہیں سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں معافیت کے بغیر آتا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کیسے پتا چلے سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی اچانک بیدار ہوئی میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر سجدے میں ہے رو رہے ہیں آج جی فرما رہے ہیں اتنے روئے اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی پندرہ پندرہ دن درختوں کی پتے چبا کر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے بھوک کی وجہ سے ایک ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ ہزاروں نام سے کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ومایو کلبو بھی اللہ کل مو دن افی اذا تتلى عليه تلا قال اثاتیر اول پرانے کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے کل رولا کلو ماتالو یو چل سنگ آلود اندر کالا ہو گیا ساری عمر کما کما کے مر گئے کے اکٹھا کر کر کے مر گئے بنگلے بنائے کوٹیاں بنائی جائیداد اور مربے بنائے جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دور دھوپ کی آج اب بادان کا آخری وقت ہے جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت چمچی سے اب بادام نے دوا پی اس چمچی سے نفرت جس پیالے پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے اولاد نفرت کر رہی ہے بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتی ہے ملا بڑا خوش ہوتا ہاتھ آئی ملالی کی جا کے حوالے کرتا کھول کے دیکھتی ہے کہتی ہے تو بہت سارا مال ہٹا گیا خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے مولی صاحب یہ محبت میں کپڑے نہیں ملے یہ نفرت کا نتیجہ ہے لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہلے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے فوراً مر جائیں گے مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے ایک مولوی تو کم ہوگا نا پر یاد رکھو تو سارے زندے مردے کپڑے دیتی آؤ اور سوکھے نہیں مرتے شادی تے تو ہک گرا گراں سات دکھے نہیں اصا تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بھی آ بڑھ مرو کیا کی پارٹی وڈے وڈے لوکاں واسطے پکنک سے جاوے تو وڈے وڈے کو لال گی بنجے کڈاہی مسیح دے ملا کو آخ کو دریا ڈو ڈبی لے آؤں جہے ویلے تھی گھر کوئی مرے گا آپ پتا نہیں لگتا بوہا کہڑے پاس اولاد کا حال دیکھو جس جگہ گھر کے سہل میں تجھے گسل دیا جائے گا گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں کو تیار نہیں فرمایا امایا پھر مرو ملکی و ابھی و ساحی بتی ہی وہ بنی اما ابا بیوی آلات کوئی دیکھا مال تیار نہیں آخری وقت ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں حضرت اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر جاڑے موت نے اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تل کیا کیا ہے موت نے اور سر قد قبروں میں گاڑے موت نے بنگلے سنفاڑ دیے کوٹیاں ویران کر دی ملک اور شہروں کو برباد کر دیا جب اس چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے ارشاد فرمایا لوگو تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے ایک صحابی کہتا ہے مجھے کے بعد اثر کی نماز کی امید ہے مجھے اثر کے بعد مغرب کی امید ہے مجھے مغرب کے بعد عیسیٰ کی نماز کی امید ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جاتی نہیں نعرہ تقدیر ساجو خط میں نبوت شان صحابہ حضرت قاری صاحب کچھ پتا نہیں جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں جو باہر آ گیا وہ نہ معلوم اندر بھی جائے گا کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا ہی نہیں اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگر گوں ہو گئے اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہے اور کیسے نماز پڑھیں گندم بیجنے والا بے نماز پانی والا بے نماز گندم کاٹنے والا بے نماز مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز آٹا اٹھ پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز آٹا پیسنے والا بے نماز آٹا چھالنے والی بے نماز آٹا گوندنے والی بے نماز روٹی پکانے والی بے نماز سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز اب بتاؤ ایک ہزار آدمی نماز دیا اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے جانور پالنے والا بے نماز خرید کر لانے والا بے نماز دبا کرنے والا بے نماز گوشت بنا کر دینے والا بے نماز پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی بنے کبھی غور نہیں کیا پیروں کا نام لیتے ہیں کون پیر کو مانتا ہے علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں کیا ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی لگائی نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر لکھی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھائی آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا ہو گیا تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا پڑھتے ہی نہیں ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے زہر کی نماز پڑھائی پہلا دن تھا نماز آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا پڑھتے ہی نہیں ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے زہر کی نماز پڑھائی پہلا دن تھا نماز آسمان سے اتری حضرت نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی انہوں نے کہا کیوں زہر کی نماز کی تو چار رکعت ہوتی ہے تم نے دو ہی پڑھا دی اور کہنے لگا نہیں نہیں دو ہیں لگا نہیں جی چار ہیں تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا قاری کاری کو جمعے کی دو ہی پڑھاتا ہے بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی علم ہے یہ نرالی منطق ماریں گے نرالی اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں خدا کی قسم پرور عالم نے صاف صاف فرما دیا اقرا کتابت نفس کل یو مالئی کا حسیبہ اپنی کتاب پڑھ خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوستی خود فیصلہ کر اتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں ان کا اس طرف دھیان نہیں توجہ نہیں نہ نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں سلطان میں باول پور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں چار پانچ سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں پندرہ سو اٹھارہ سو روپیہ مہینہ فیس ہے کس بات کی فیس ہے کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا عورتیں اپنے بچوں کو نوا کر دلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے انگریزی دال بنا کر پاؤڈر واڈر چھڑک کر خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساتھ کے پاس لاتی ہے کھانا دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تو ہو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو آگے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں اب بتاؤ اما کی تصدیق ہے دادی کی تصدیق ہے شک کیسے پڑے گا سوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر شکل بنا کر وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ تمہیں کیا معلوم ہے کیا کھلا ربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں جیل میں رہتے رہتے انیس جناب حضرت کے گھر سے نکلے انیس جناب ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے والدہ کا انتقال ہوا اطلاع دی گئی تشریف لاؤ اما کا چہرہ دیکھو جزادی کو کندھا دو جواب دے دیا فرمایا اللہ پاک میری اما سے نفرت فرمائے پر میں اما کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگ لے تیار نہیں ابو ابوالکلام آزاد رحیمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا میں علیل ہوں سخت بیمار ہوں آخری وقت ہے ملنا چاہتی ہوں ایک منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا استغفار کرتی ہوئی چلی جا کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا کریم کی تلاوت کرتے ہوئے چلا چلی جا انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لانتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں میرے کابر کی تاریخ پڑھو یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا فلانا سر فلانا فلانا سر ان کے سر ہی سر ہے پیر نہیں ہے ڈر بھی نہیں ہے انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چوس کر بڑے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں انہیں پوری عادت پڑی ہوئی ہے اور تم ہو بیٹھکوں میں گھروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ جی مولویوں نے بیڑا گرد کر دیتا وہ بیڑیا جب مولوی نہ ہوں تیرے ماں پیو کا نکاح نہ ہوں تو حرام دا پیدا ہو گیا مال بھی بیڑا لک لکھ مول ہلکے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے مولوی نے انہوں کا نام لین گے ڈر لگتا ہے اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دو زخیوں کی بولی کیا ہوگی میں نے کہا بھائی میں گیا تو ہوں نہیں پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی وہ کہنے لگے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے امریکہ والے بھی جائیں گے چائنا والے بھی جائیں گے کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح کیا دین ہے ہم لوگوں کا کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا عقید ہندوؤں والے اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے غیروں والی اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا کیوں جنت کے دروازے پہ تو پٹواری بیٹھا ہے فرما تم ائل تم علو اگوان مکل بو لآكلون من من شجر زقوم کھانے کے لیے مانگیں گے ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اتڑیا منہ کے بل باہر نکلا پانی پانی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کود کر کمر پہ جا پڑے گا روایت میں آتا ہے فرمایا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مائے پیاس کے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی بار لٹک جائے گی اس پہ اٹھارہ آدمی کھڑے ہو سکے دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے گا والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة پچاس ہزار سال کا دن جی۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں ابھی ساتھ میں آتا لوگ گل جائیں گے اڑ جائیں گے کوئی کسی کا نہیں بنے گا اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے اس بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت کا سب سے آخری سہارا اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں کہاں ڈوب کے مریں گے کہاں جائیں گے ہم کون سا ٹھکانا ہم نے تلاش کر رکھا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور اللہ علیہ وسلم کوئی ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے الاؤ الاؤ نہیں فرمائیں گے نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے بلکہ یوں آتا ہے حدیثی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا توجہ ہے اتنا لمبا سجدہ کروں گا سات دن سات راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے ملائے تو اللہ میاں کو مکر سے ملانا چاہتا ہے اتنا لمبا سجدہ ایک ہفتے آٹھ ہر آن ہر گڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا حضرات تو رمضان شریف آندہ پہ ہے نا ہوں مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ گا ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفارا سکایا محمد او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سل سوتا لفظ دیکھو حدیث پاک سے سل مانگو ساری عمر مانگا جہاں مانگا مکے میں مانگا میں مانگا بغیر میں مانگا ہنیر میں مانگا خندق میں مانگا آخری وقت میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی دم نکل رہا تھا مانگ رہے تھے فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا وہ دینے والا ہوں فرمایا پھل میرے محبوب مانگو تو میں دوں گا گالے بھر دوں گا مانگے آپ صاحب اکرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا تو مانگیں گے فرمایا اتنا مانگوں گا اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی کٹھی نہیں کروں گا کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں نہ دولت میں نہ ذمہ دارہ پن میں کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی یاد اب یہ یہ مہینہ کون سا ہے چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے یہ زور سے بولو رجب کا مہینہ ہے ہمارے جہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھیں نا یہ چاند کون سا کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ ہے کنڈوں کا مہینہ ہے انہیں رجب پر جب آتا کنڈے یاد رکھتی ہیں اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایا سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا آخر نہیں اچھا شام کو کرے سو آخر آخر تو فجرے فجر اپنا کنڈا کر لیا اندازہ لگا میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے بتائیں آپ کنڈا کہتے کسی ہے اپنی اپنی سمجھ میں میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یا کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا تو میری تو دعا یہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے رابضیوں کی شرارت ہے انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے اصل میں خوشی پیدا ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا لا کر حضرت امام جافیر کا کنڈا لا کر سید امام حسین کا کنڈا لا کر کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر ان کا کنڈا کیوں کرے یہ تیرے آ کے مریں گے کیا مطلب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا موجزات عطا فرمائے شریعت عطا فرمائی کلام الہی عطا فرمایا امت عطا فرمائی تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور وسلم کو معراج شریف کرایا فرمایا سبحان اللہ أسرى اب ليلا وہ ذات کس چیز سے پاک ہے نوز باللہ اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں کائے سے پاک ہے پلیتی سے پاک مراد نہیں نہ پاکی سے پاک مراد نہیں بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں انجینئروں سے پاک ہوں لیبر کا محتاج میں نہیں اخباب کا محتاج میں نہیں تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں سبحان اللہ دی ابھی لا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات پاک ہوں ہر چیز سے میرا کوئی ساتھی نہیں میرا کوئی شریک نہیں میرا کوئی ہمسر نہیں اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک شریف جائے قرآن حکم ہونا بڑا مشکل ہے قرآن پہ یقین مشکل قرآن پہ ایمان مشکل قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا معمولی بات پر یقین آ جائے گا نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں فرمایا آؤ جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے میں ہوں خبروں کی مٹی نہ چکواؤں تو میری خدائی کیا ہوگی چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا سوئی گیس کا بل نہیں بجلی کا نہیں ٹیلی فون کا بل نہیں ہاؤس ٹیکس نہیں تیل ٹیکس نہیں مصول چنگی نہیں کچھ بھی نہیں آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا چلو میں بھی کہیں بیس شیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے پھر آنکھوں گے پھر تاری حلیف ہو گیا مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ فرمایا اللہ دی أسرى بعبده جی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بھی ہی نہیں فرمایا بھی نبی جی ہی نہیں فرمایا بھی رسول ہی نہیں فرمایا فرمایا سورا بے او لوگ میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات سے لے گیا فرمایا سورج ٹھہر جا او شام ساکن ہو جا اے ہوا رک جا ستاروں ٹھہر جاؤ رات ٹھہر جا گرد گردش کرنا بند کر دو سارے نظام عالم کو روک دو ساری کائنات کو ٹھہرا دو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کی آمد ہو رہی محبوب کی آمد ہے ٹھہر جاؤ سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ آمنا کا در رہی کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو مہمان مصطفیٰ ہو سفر کیسا ہو سارا نظام روک دیا گیا دیا گیا حاصل کر دیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حامی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے آرام فرما رہے ہیں اس کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے آئی آئے جبریل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں کیسے بیدار کروں کیسے گاؤں عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں محبوب نرالا ہے انداز جگانے کے نرالے ہو جب مزہ آئے گا اور جبریل رات میں آج والی ہو اور کا طریقہ عام ہو یہ بے بھی ہے میرے محبوب خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو مکائل کو کرو پھر ان کو بھیجنا وہ لے کے آئیں گے یوں ہی نہیں ڈھائی روپیے کے پٹاخے رکھے کہ حضور آئے وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے واپس ہو گئے واہ بھائی واہ نبی اتنا سستا ہے آنا اگر نبی کو بلانا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ جلتی براک لاؤ جبریل کو بھیجو میکائل کو بھیجو تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو پھر حضور کو بلانا اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے دنیا میں کچھ اور تھے وہاں کچھ اور تھے میراج کیا ہوا ڈرامہ بن گیا بلکہ عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی بیت المامور کے فرشتوں نے تیاگ ظاہر کیا تھا حسرت کی تھی الہی اس کا کمری والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا جس کا دیدار صاحب کرام نے کیا ہے اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا اسی صورت میں اسی سیرت میں اسی لباس میں اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا رسالت شان صحابہ حضرت کاری صاحب یوں جھولی میں دو جہان کی دولت کو لیے ابو بکر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا نو علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا پر محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا قد لکھتا کما تشاؤ میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا اور میں ماڑا کیسے بناتا جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو